نمبر دو اللہ تعالی یہود کو برباد کرے عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عام الفتح وهو بمکہ ان اللہ و رسول حرمبى القمري وميت وقن ضير ولاسنام فقیل یا رسول اللہ يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود و بح الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك قاتل الله الله اليهود إن لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فتح مکہ کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ ہی میں ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے شراب مردار سور اور بتوں کا بیچنا حرام قرار دیا ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ مردار کی چربی کے متعلق کیا حکم ہے اسے کشتیوں پر ملا جاتا ہے اور کھالوں پر بطور تیل لگایا جاتا ہے اور لوگ اس سے چراغ بھی جلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں وہ حرام ہے پھر اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں کو برباد کرے جب اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے اسے پگھلا کر بیچا اور اس کی قیمت کھائی